محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تین